حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں اور سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے دعا یہ ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی صحیح بخاری حدیث چار ہزار دو سو ترانوے